بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہیلو لرنرس آج ہم لیکچر نمبر دس کنزیومر بینکنگ کا شروع کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس میں جو ٹاپکس ہیں ہم اس کو کنٹینیو کریں گے پچھلے لیکچر سے but before that let's have a recap of what we actually discussed and share with you in lecture number nine اس لیکچر میں ہم نے بیسیکلی اسٹیٹ بینک کی فائنینشیل اسٹیبلٹی رپورٹ 2007-2008 جو کہ لیٹسٹ رپورٹ ہے اور اس کو ہم نے ڈسکس کیا اور ایک اوور ویو لیا کنزیومر بینکنگ کا اس رپورٹ کے مطابق ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو کہ کنزیومر بینکنگ پاکستان میں اس حوالے سے کس طرح شروع ہوئی اور اس میں کس حد تک پہلے ڈومینیشن تھی مڈ ایٹ نائنٹیز میں اور اس کے بعد گریجولی یہ ڈومینیشن فورن بینکس کی کم ہوتی چلی گئی کیونکہ ان کو پرائیویٹائزڈ بینک سے اور نیو پرائیویٹ بینک سے کمپٹیشن ملا تو اس بیک ڈراپ میں ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا کہ کس طرح بینکنگ کنزیومر کی ایک دم سے سرج آیا اور ارلی 2000 سے لے کر 2005 2006 7 تک اس کے اندر بہت ریپڈ گروتھ ہوئی اس میں ظاہر ہے جو ایلیمنٹس تھے وہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کی وجوہات کیا تھیں اور اس کی وجوہات ظاہر ہے ایک تو یہی کہ بینکوں کا پرائیویٹائز ہونا پرائیویٹ سیکٹر میں جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ players are more market driven ان کو کنسٹرینٹس نہیں ہوتا کسی پالیسی کا اور وہ مارکیٹ کے حساب سے ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں پھر لیکوڈیٹی کا ایک تھا کہ جو ایڈوانٹیج ملی اس وقت پوسٹ ٹو تھاؤزنڈ ٹو کے بعد سے لیکوڈیٹی جنریٹ ہوئی بہت زیادہ اکانومی میں اس نے بینکوں کو یہ اپرچونیٹیز پرووائڈ کیں اس کے بعد بینکوں کو یہ ظاہر ہے چونکہ لو ریٹ تھے اور جو عام کنزیومر تھا جو اس سے پہلے افورڈ نہیں کر سکتا تھا اس کو ایک اپرچونیٹی ملی تو جو آفر سروسز ہو رہی ہیں پروڈکٹس افورڈیبل ریٹس پہ اس کو وہ ویل کریں تو یہ ریزنس تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بتایا کہ اس کا امپیکٹ اوور آل کیا ہوا اس کا ایڈوانٹیج کیا ملا اکانومی کو لوگوں کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ بڑا اس میں امپرومنٹ آئی اور جیسے کہتے ہیں کہ جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو مڈل مین کا بڑھتا ہے it's contribute it's multiplier effect it's contribute to the overall growth in the G D P تو اس میں جو ظاہر ہے ضروری تھا بتانا کہ کچھ کرٹیسزم uh, بھی ہوا کہ کنزیومر بینکنگ کی گروتھ نے جو سیونگس ہے اس کو ایک طرح سے ڈسکریج کیا اور کنزیومرزم بڑھا لوگوں کا رجحان زیادہ خرچے کی طرف آیا اور اس سے یہ بھی ایک تاثر دیا گیا کہ جو انفلیشن ہے وہ بھی بڑھ گئی اور جو پرائسز بڑھیں عام اشیاء کی اس میں کنزیومر بینکنگ نے ایک رول پلے کیا اور تیسرا ایک جو کرٹیسزم تھا کہ اس پرٹیکولر فیسلٹی کی وجہ سے اسپیکولیٹو ایکٹیویٹیز جنریٹ ہوئیں اس کو ایک طرح سے اسٹرینتھ ملی اور جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ کسی بھی اکانومی میں اسپیکولیٹو ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ظاہر ہے اچھی نہیں ہوتی اور اس کا مقصد صرف کچھ لوگوں کو کو فائدہ اس سے پہنچتا ہے باقی جو major section of the population suffer کرتی ہے لیکن جو اسٹیٹ بینک نے فگرس دیں تینوں کے حوالے سے یہ جو کنزیومرزم اگر بڑھا بھی تو ساتھ ساتھ اس میں دیکھا گیا کہ لوگوں کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھا اور لوگوں میں ظاہر ہے ایک طرح سے جو پروڈکٹیوٹی کا ایلیمنٹ آیا اور اس میں یہ دیکھا گیا کہ اس کی وجہ سے لوگوں میں پوسٹ سیونگ کی ہیبٹ پڑی کیونکہ جو لونز ہوتے ہیں وہ انسٹالمنٹ پہ بیس ہوتے ہیں ان کی ری پیمنٹ اس کی وجہ سے لوگوں کو فورس سیونگ کی عادت پڑی پھر انفلیشن کی فگرس نے بھی سجیسٹ کیا کہ اس کے اندر جو کہ کور انفلیشن لنکڈ ہوتا ہے کریڈٹ جو کہ آپ کی بینکنگ سیکٹر کا ہوتا ہے اکانومی میں ہوتا ہے اس سے اس کی جو گروتھ تھی وہ اتنی بہت زیادہ ایسی نہیں تھی کہ اس کو ایٹریبیوٹ صرف اس فیکٹر سے کیا جائے یقیناً اس کے اندر دوسرے کانٹریبیوٹنگ فیکٹرز بھی تھے جس نے انفلیشن کو اگر اس پیریڈ میں بڑھایا تو صرف واحد وجہ یہ نہیں تھی اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو جو اسپیکولیٹو ایلیمنٹ کا خدشہ تھا اس کو بھی واضح کیا کہ چونکہ اس میں صرف پرسنل لون ایک وہ ایریا ہے اس کے اندر پاسبلٹیز ہوتی ہیں کہ پرسنل لون لے کر ایک بورور جو ہے وہ اس کو ایسے جگہ استعمال کرے جس میں اسپیکولیشن انوالو ہو جیسے اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس میں لینڈس کی پرچیز ہوتی ہے پراپرٹی کی پرچیز ہوتی ہے اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے لیکن یہ بھی ان اے وے مختلف فیکٹس اینڈ فگرس نے پروف کیا کہ کیونکہ یہ اماؤنٹ بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو اسپیکولیشن میں نہیں آتے پھر ان کی پرائسنگ جو ہوتی ہے due to their unsecured nature وہ ایک اسپیکولیٹر کے لیے جسے کہتے ہیں نا اس کو سوٹ نہیں کرتی اس کی کاسٹنگ بڑھ جاتی ہے اور اس کے بعد اس کا اماؤنٹ بہت چونکہ اماؤنٹ تھوڑا ہوتا ہے ان کو نہیں تیسرا جو اس میں ایک اہم تھا کہ یہ ایک سیلریڈ کلاس یا وہ جو فکسڈ انکم گروپ کو ظاہر ہے یہ لونس دیے جاتے ہیں اور یہ وہ گروپ ہے جو رسک کورس ہوتا ہے جو کہ ظاہر ہے انڈلج نہیں ہوتا اسپیکولیٹو اس میں تو ان سارے فیکٹرس کی وجہ سے یہ چیز سامنے آئی کہ جو کنزیومر بینکنگ ہے اس کا اوور آل امپیکٹ جو ہے ظاہر ہے اچھا ہے اور اس کا اکانومی کو فائدہ ہے پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز سے بڑھتی ہیں اور اس میں ایک عام کامن مین جو ہے وہ بینیفٹ اس کو ملتا ہے ساتھ ساتھ جبکہ اگر آپ یہ کہیں کہ جو دوسرے سیکٹرز ہیں اکانومی کے جس میں ہم بینکنگ میں کہتے ہیں کارپوریٹ سیکٹر ہے کمرشل سیکٹر ہے ایس ایم ای سیکٹر ہے انویسٹمنٹ بینکنگ ہے تو یہ سارے جو سیگمنٹس ہیں ایک ساتھ فلرش کرتے ہیں اور کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ایک اکانومی کی گروتھ میں اب ہم نے آپ سے اس لیکچر میں کچھ ایشوز اینڈ چیلنجز کے حوالے سے بات کرنی ہے اور یہ ایشو اور چیلنجز کیا ہے کہ اس وقت اکانومی جو ہے ایک طرح سے ریسیشن کا شکار ہے اور جو interest rate due to tight monetary policies state bank کی جو سینٹرل بینک کی ہیں کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹ بڑھ رہے ہیں تو وہ یہ ایک ایلیمنٹ جو ہیں اب آ کے تھوڑا سا اس میں کنسٹرینٹ لے کے آ رہے ہیں کنزیومر بینکنگ کی گروتھ میں جیسے کہ ہم آپ سے فگر شیئر کریں گے اس کے اندر اب یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جو نان پرفارمنگ لونز ہیں اس کی پرسنٹیج کمپیریٹیولی بڑھنا شروع ہو گئی ہے اور ظاہر ہے اس کی اٹ سیلف گروتھ کے اندر کمی آ رہی ہے تو اس کی وجوہات جیسے آپ سے کہی گئیں کہ ایک تو یہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کا بڑھنا ہو چونکہ انٹرسٹ ریٹ اکثر یہ سارے جو لونز ہوتے ہیں بیسڈ ہوتے ہیں ویریبل یا فلوٹنگ ریٹس پر اس کی وجہ سے جو بورور ہے اب اس کی جو سروسنگ کیپیسٹی ہے because of the higher interest rate that is being affected adversely اس کو اس کا امپیکٹ مل رہا ہے اور وہ ظاہر ہے کہ اس کے پاس پہلے انسینٹو تھا کہ وہ بینک کے پاس جائے اور کسی اپنے اسپیسیفک نیڈ کے لیے چاہے وہ آٹو لون ہو یا ہاؤزنگ لون ہو یا پرسنل لون ہو بینک کو اپروچ کرے تو اب وہ انسینٹو اگین کمپیریٹیو ٹرمس میں کم ہو گیا ہے because of the high cost تو یہ ایک جو ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے انفلیشن ریٹ بھی بڑھ رہا ہے جو کہ پرچیزنگ پاور کو عام کنزیومر کے روڈ کرتا ہے اور اس کا ظاہر ہے امپیکٹ اس چیز پہ آتا ہے تو یہ جو فگر ہے آپ کے سامنے اس سے آپ دیکھ سکیں گے کہ جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں جو انفلیشن کے ہیں اور کائبر کے ہیں بڑھ رہے ہیں اور جی ڈی پی کی جو ہے وہ ڈکلائن ہے کائبر جیسے آپ جانتے ہیں this is a Karachi interbank offered rate اور یہ بینچ مارک ریٹ ہوتا ہے جس کے بیسس پر بینکس جو ہیں وہ پرائسنگ ڈٹرمن کرتے ہیں یہ وہ اظہار جو انٹر بینک مارکیٹ میں ریٹ ہوتا ہے جو بینک ایک دوسرے کے ساتھ جب ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہیں اس کو بینچ مارک بنا کے اس کے اوپر مارجن ایڈ کر کے پرائسنگ فکس کی جاتی ہے تو اس ریٹ کا جو بڑھنا ہے اس چارٹ کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ انڈیکیٹو ہے کہ جب پرائسنگ ہوگی پرٹیکولر پروڈکٹس کی جو اس کے مارک اپ ریٹ فکس کیے جائیں گے وہ ظاہر ہے اسی کو مد نظر رکھ کے کیے جائیں گے تو یہ جو انڈیکیٹرز ہیں میکرو اکنامک اور جی ڈی پی کا ڈکلائننگ ٹرینڈ یہ ایک ظاہر ہے اس پرٹیکولر سیگمنٹ کے لیے ایک چیلنج ہے اور اس چیلنج کو کس حد تک بینک نے بینکوں نے فیس کرنا ہے ایڈریس کرنا ہے یہ اس وقت کا اور آنے والے وقت کا تقاضا ہے یہ ویکنیس جو ہے اس وقت جو نظر آ رہی ہے اس وقت اس لیے بھی ہائی لائٹ ہو رہی ہے کہ مانیٹری پالیسی بھی جو ڈیمانڈ کرتی ہیں جا کے کنٹری کی انٹرسٹ میں ہے تو اس کو ٹائٹن کیا جائے کریڈٹ کی اویلیبلٹی کو ایکسپینسو بنایا جائے کیونکہ اس میں صرف بینک کے پیش نظر صرف کنزیومر بینکنگ سیگمنٹ نہیں ہوتا بلکہ جو دوسرے ایریاز ہیں جو کہ اوور آل جس کو آپ کہتے ہیں کہ پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز میں ہیلپ کرتے ہیں commercial sector corporate sector manufacturing sector ان کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے تو یہ tightening of the monetary policy بھی اس چیز کو امپیکٹ کر رہی ہے اور اس چیز کا مینیفیسٹیشن اب گروتھ ریٹ پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا نظر آ رہا ہے اور یہ جو 5.5 تک پہنچ گیا ہے جس کو ہم انفیکشن ریٹ کہتے ہیں انفیکشن ریٹ سے ہم مراد یہی لیتے ہیں کہ جو نان پرفارمنگ لونز ہیں ان کی as compare to the total loans اس میں ایک طرح سے انکریز آ رہا ہے جو جسے کہتے ہیں کہ آپ کا کریڈٹ پورٹ فولیو انفیکٹ ہو رہا ہے وتھ بیڈ لونس اور بیڈ لونس کا کانسیپٹ یہی ہے کہ جو لونز ہیں جس کی ری پیمنٹ وقت پہ نہیں آ رہی اور کسٹمرز ڈیفالٹ میں جا رہے ہیں تو یہ ایک طرح سے انفیکٹڈ پورٹ فولیو ہے اور نان پرفارمنگ لون کسی بھی حوالے سے کسی بھی سیگمنٹ میں ایک بہت الارمنگ سچویشن ہوتی ہے دیکھا گیا ہے کہ جو بینک نان پرفارمنگ لون کے حوالے سے پروویژنگ زیادہ کرتے ہیں اس کا امپیکٹ ان کی فردر لوننگ گروتھ میں بھی آتا ہے اور ایک بیسک بزنس ڈیولپمنٹ کا جو فیکٹر ہے وہ بھی اس سے امپیکٹ ہوتا ہے اس لیے اس میں جو جینون کسٹمرز بھی ہیں because of the constrained resources of the bank وہ بھی بعض دفعہ افیکٹ ہوتا ہے کیونکہ جو بینکس ہیں وہ ایکسٹرا کوشز ہو جاتے ہیں due to the increase in the size of their non performing loans تو یہ ایریا ہے اس کو توجہ دینے کی ضرورت ہے اور یہاں ظاہر ہے جب آگے جا کے اس کو ہم ایمفسائز کریں گے کہ نان پرفارمنگ لون کا جو پورٹ فولیو ہے اس کی مانیٹرنگ اس کا جسے کہتے ہیں ریئل ٹائم بیسس پہ اس کی پتہ ہونا کہ کون کسٹمر کب ایک طرح سے پاس ڈیو ہو رہا ہے انسٹالمنٹ کے حوالے سے اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک منتھ کی انسٹالمنٹ نہیں آئی یا دوسرے منتھ کی یہ ٹریگر جو ہوتے ہیں میکینزم ہونا چاہیے یا وارننگ سائنس بینک کو مل جائیں کہ گیون کسٹمر ان کی ریپیمنٹ کیپیسٹی اگر ڈیلے پیمنٹس کی آ رہی ہے تو there should be a trigger mechanism for banks to initiate the proceedings not in fact directly for the recovery of the loan but at least to get in touch with the customers کہ بھائی یہ کیا وجہ ہے آپ کی ڈیلے کیوں آ رہی ہے اور جو پاس ہسٹری ہے اس کو بھی بیس بنا کر تو اس ساری چیزوں کو جب بینک کی سیٹ اپ کی بات کرتے ہیں کہ جو ان کا لون کا ریکوری کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے بعد جو لون کلیکشن کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کی بہت اہمیت ہو جاتی ہے کیونکہ یہ وہ ڈپارٹمنٹس ہیں کہ جو ہیلپ کرتے ہیں بعض دفعہ یہ نہیں ہے کہ ریکوری کے حوالے سے بلکہ جو لونز کے خدشہ ہوتا ہے این پی ایلس کی کیٹیگری میں جانے کا اس کو وہاں سے کرنے کا تو this is a very important area as far as consumer banking is concern اس چارٹ کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو سب سے زیادہ نان پرفارمنس لونز ہیں جو کیٹیگری ہے وہ کریڈٹ کارڈ اور آٹو لونز کی ہے اس میں کمپیریٹیولی ہاؤسنگ سیکٹر کا آپ دیکھیں گے تو اس کی گروتھ کے حوالے سے اور اس کا جو ہے بہت کنٹینڈ ہے اس میں زیادہ سیریسنیس نہیں ہے لیکن دوسرے ایریاز نے کافی امپیکٹ کیا ہے اور اس کی وجہ ظاہر ہے اور فیکٹرز کے ساتھ ساتھ جو بھی ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ایک گروتھ کے اندر ڈی ایکسلریشن آ رہی ہے چیزیں سلو ہونا شروع ہو گئی ہیں اور بینکس جو پہلے اگریسولی ان پروڈکٹس کو کریڈٹ کارڈ اور آٹو لونس کو مارکیٹ کر رہے تھے اب انہوں نے کس حد تک اپنی ایکٹیویٹیز کو کٹیل کر دیا ہے اب ہم آگے چلتے ہیں اور یہ لیکن دیکھتا چاہیے کہ کیا یہ سچویشن کس حد تک الارمنگ ہے جیسے آپ کو بتایا گیا کہ as compare to the commercial sector this ratio of non performing 5.6 point six is still lower اس سیکٹر کا جو ریشیو ہے وہ to total credit is seven point seven لیکن یہ particular factor should not give comfort to the banks کہ اچھا جی یہ چونکہ ریشو کم ہے سوال یہ ہے کہ اس کے اندر جو ریٹ اس کا انکریز ہو رہا ہے اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے آنے والے وقتوں میں یہ بینکوں کے لیے بہت بڑا ایک ٹیسٹ ہوگا کہ وہ کس حد تک تیار ہیں تاکہ ان کی فیوچر ڈیولپمنٹ اس پرٹیکولر آسپیکٹ کی وجہ سے امپیئر نہ ہو جائے ان کو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پروڈکٹس اور ان کی سروسز اور گیون کسٹمر بیس یا اور دوسرے جو مارکیٹ کے سیگمنٹس ہیں جس کے اندر وہ پوٹینشیل فیل کرتے ہیں وہ کہیں اس نان پرفارمنگ لونس کی وجہ سے روڈ تو نہیں ہو رہا تو these are the test and the challenges which are being faced by the consumer banking players at the moment اور اس میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ جیسے اس رپورٹ کے اندر ہے حالانکہ میں بار بار میں ایمفسائز کر رہا ہوں کہ positive things should not give bank in this particular regard a false comfort یہ جو اسٹریس ٹیسٹنگ کی ایکسرسائز ہوئی تھی اس میں یہ چیز دیکھی گئی کہ اگر اپ ٹو ٹین پرسینٹ بھی یہ ریشو بڑھ جاتا ہے تو پھر بھی صرف نائنٹی بیسس پوائنٹ سے جو آپ کا ہے سی اے آر جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کیپیٹل ایڈیکویسی ریشیو وہ فیکٹ ہوتا ہے اس کا ظاہر ہے اگر اس پرٹیکولر اسٹریس ٹیسٹنگ کے ریزلٹ کو مد نظر رکھا جائے تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سچویشن اتنی لائن نہیں ہے لیکن وقت کا تقاضا ہے کہ اس کو ابھی سے ہی چیک کیا جائے تاکہ آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو جائے پھر ساتھ ساتھ کیونکہ یہ جو کنزیومر بینکنگ کا جو پورٹ فولیو ہے یہ ایک عام اسٹینڈرڈ سے انڈر لیوریج ہے اونلی ٹویلو پرسینٹ اگر آپ دیکھیں تو ایک یہ ٹویلو پرسینٹ کی بھی فگر جو ہے ایک تھوڑا سا اس چیز کو اسٹرینتھ دیتی ہے کہ جو بینکنگ سیکٹر کا جو اگر فیکشن کا ریشو ہے کنزیومر بینکنگ کا وہ اس بارہ پرسنٹ کی وجہ سے زیادہ اس کا امپیکٹ نہیں آئے گا اب ہم آتے ہیں فیوچر آؤٹ لک پہ فیوچر آؤٹ لک کیا ہے اگر ہم پاسٹ کے اس کو دیکھیں کہ گروتھ بہت زیادہ ہوئی ریپڈ گروتھ ہوئی اور اس کے بعد ایک دم سے اس کے اندر سلونیس آئی اور اب کسی حد تک کہ اس وقت کامن نالج ہے بہت سے بینک جو کل تک اگریسو تھے کنزیومر بینکنگ پروڈکٹس میں اب انہوں نے اپنی ایکٹیویٹیز کو کسی حد تک کرٹیل کر دیا ہے آن ہولڈ ہیں وہ لوگ حالانکہ ان کے پاس وہی پروڈکٹس ہیں بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بہتر پروڈکٹس ڈیولپ کر لیے ہیں ان بینکوں کے ظاہر ہے اس کے اندر ریسورسز لگے ہوئے ہیں انہوں نے پروڈکٹ ڈیولپ کیے ہیں ان کی فل فلیج ٹیمز انسٹال ہیں اس کا ایک طرح سے کاسٹ وہ بیئر کر رہے ہیں لیکن ان کو اس چیز کا بھی انہوں نے اندازہ کیا ہوا ہے کہ this is not the right time because they understand کہ once the situation improves then they will be better placed to exploit the benefits the anticipated benefits of these products and services تو یہ ایک جو پریکٹیکل اس فیلڈ کی آبزرویشن ہے یہ اہم ہے بینکوں کا متعد ہونا جو آلریڈی ایکٹیو پلیئرس تھے ان کا ایک طرح سے ذرا ہاتھ کھینچ لینا اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس وقت کنزیومر بینکنگ سیکٹر ہے وہ انڈر پریشر ہے آل دو جیسے کہا گیا ہے کہ اس کے اندر پوٹینشیل بہت ہے وہ ایک دوسرا ایریا ہے جو کہ ہم کنزیومر بینکنگ میں کور نہیں کرتے جس کے اندر کہا گیا ہے Pakistan in country like Pakistan which is called the microfinance تو اگر مائکرو فائنانس کی ایکسپینشن اور گروتھ کو بھی اگر ہم دیکھیں اس نے بھی اسی طرح مختلف مراحل سے گزرے اور پاکستان کی ڈیموگرافکس پاکستان کی اس کو دیکھتے ہوئے کنزیومر فائنانس کا بھی اسکوپ ہے لیکن وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اس کو بہت پروڈنٹلی اور بہت جسے کہنا چاہیے سارے لنکیجز اور فیکٹرز کو اور اسپیشلی جو بار بار مینشن کیا جاتا ہے سسٹمک رسک کو سامنے رکھ کر اس چیز کو آگے بڑھ اب ہم یہ دیکھیں کہ آر اسٹل اگر یہ کہا جائے کہ اچھا جی آپ یہ ساری کوشن کی بات کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جی اس وقت کنڈیوسو انوائرمنٹ نہیں ہے کنزیومر بینکنگ گروتھ کے لیے تو پھر کیا ہونا چاہیے ضرورت یہ ہے کہ اس وقت کو بھی ایک اپرچونیٹی کے طور پر ایز اے لرننگ لیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ کل کو جو کہ ریکوری نے آنا ہے اور جب حالات بہتر ہوں گے مختلف جو ایلیمنٹس ہیں جو کہ جی ڈی بی گروتھ میں ہیلپ کرتے ہیں ان کے جو پازیٹیو انڈیکیٹرس آنے شروع ہوں گے اور ان کا امپیکٹ آئے گا تو یہ بینکنگ سیکٹر کنزیومر بینکنگ کا یہ بھی دوبارہ گروتھ بات پہ آ جائے گا اس میں جو بینکنگ سیکٹر کے پارٹ پہ اسٹیٹ بینک کا خیال ہے کہ جو کچھ انیشیٹوس کی ضرورت ہے وہ پہلی چیز یہ ہے کہ اسپیسیفک کریڈٹ اسکورنگ ماڈلس جو ہے نا وہ ڈیولپ کیے جائیں یہ بات ضروری ہے اس لیے کہ جب ہم نے موجودہ چیلنجز کی بات کی اور آنے والے وقتوں میں یہ چیلنجز رہیں گے ظاہر یہ چیلنجز ختم نہیں ہو جائیں گے تو یہ جو کریڈٹ سکورنگ ہے یہ بہت اہمیت اختیار کر جائے گا کریڈٹ سکورنگ کا ماڈل کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جب بینک ایک کسٹمر کا بورور کا پروسپیکٹو بورور کا پروفائل ڈیولپ کرتے ہیں تو مختلف ایریاز جو ہوتے ہیں ان کو وہ اسکورس ویٹیج الاٹ کرتے ہیں وہ ویٹیج جو ہے الٹیمیٹلی ڈٹرمن کرتے ہیں ایک پروسپیکٹو بارئر بورور کی ابلٹی ٹو پے اور کیپیسٹی ٹو پے اس میں آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا پہلے صرف ہم بریفلی ری ایمفیسائز کر دیں کہ ability to pay and capacity to pay are two different things ایک بارور پوٹینشیل بورور ایبلٹی ہے پے کرنے کی کیپیسٹی ہے لیکن ان کی انٹینشن نہیں ہے یہاں فرق ہو رہا ہے بات ہو رہی ہے ایبلٹی کیپیسٹی اور انٹینشن کی انفارچونیٹلی آپ کو کریڈٹ اسکورنگ سے اس کی ایبلٹی اور کیپیسٹی ٹو پے کا تو اندازہ ہو جائے گا کہ کل کو جب یہ لون لے گا اس کی لون کی سروسنگ کرے گا تو اس کے جو مختلف ایلیمنٹس آپ نے اسکور میں ان پٹ کیے ہیں وہ ڈٹرمن کریں گے کہ اس حوالے سے اس کی کہاں اسٹینڈ کرتی ہے یہاں رہ گیا انٹینشن ٹو پے یہ دوسرا ایریا ہے جس میں کسی بھی بینکنگ لون کے سیگمنٹ میں بینک کے پاس اپنے پیرامیٹرز ہوتے ہیں کہ جو ایک بورور ہے چاہے وہ انڈیویجول ہے یا وہ بزنس کا ہے تو یہ ڈٹرمن کرے کہ یہ جو کسٹمر ہے اس کی جو انٹینشن ہے وہ کس حد تک ہے اس کا پاس ریکارڈ کیا رہا ہے اس کی جو مارکیٹ میں ڈیلنگ ہے وہ کس طرح کی ہے اور اس کی کیونکہ یہ جو intention to pay something hidden which is not in front of the bank اس کو بھی ڈٹرمن کرنا ضروری ہوتا ہے تو یہ کریڈٹ اسکورنگ جو ہوگا although it will be based on the historical data but it will be quite helpful اور اس کو زیادہ اگر جیسے جیسے آپ وقت کے ساتھ اس ماڈل کو ریفائن کریں گے اور آپ کا ڈیٹا بیس جتنا ریلیونٹ ہوگا اس کی ہسٹری جتنی ایکوریٹ ہوگی اس کے ان پٹ ہیلپ کریں گے آپ کو ڈیٹرمنٹ کریں گے تو اب بینکوں کے پارٹ پہ یہ ضروری ہو گیا ہے کہ اپنے اسکورنگ میتھڈالوجی کو امپروو کریں اس کے بعد جو دوسرا ایریا آتا ہے وہ ہم آگے چل کے بھی ذرا سا ڈسکس کریں گے وہ ہے جو ریکوری پروسیجرز ہیں کہ جو enforcement of security liquidation and collection of debts یہ ایک بڑا گرے ایریا ہے اس کے اندر اکثر بینک جسے کہتے ہیں they go overboard in order to recover the amount recovery کا جو پیٹرن ہے جو سسٹم ہے پھر جو پراپرٹی اگر انوالو ہے یا آپ نے جو سیکیورٹیز لی ہوئی ہیں اس کی لیکوڈیشن ہے اس کو اسٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے اس میں عام تاثر یہ ہے کہ بینک اپنے بورور کے ساتھ جاتی کرتے ہیں اور ظاہر ہے there is a gap between the banker and the customer on these issues اس گیپ کو نیرو کرنے کی ضرورت ہے اور جو ٹرسٹ ہے وہ ڈیولپ ہونا چاہیے تاکہ جب الٹیمیٹلی دیکھیے سارے یاد رکھیے جو بارورز ہوتے ہیں جو ڈیفالٹ میں جاتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ ولفل ڈیفالٹ ہو بعض سرکمسٹانسز ایسے ہوتے ہیں کیونکہ جینون ہوتے ہیں کہ بینک بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ بھائی یہ بارور اگر نہیں ری پے کر پا رہا یا اس کی انسٹالمنٹ وقت پہ نہیں آ رہی تو کیا وجوہات ہیں کیا اس کا جو ہم نے پہلے ڈٹرمن کیا تھا ری پیمنٹ اس کا پلان اس کے اندر کوئی ایکسٹرنل فیکٹرز نے امپیکٹ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ مجبور ہو گیا ہے تو یہ سارے چیزوں کو کنسیڈریشن کو جسے کہتے ہیں نا ایمپتھائز کرنے کی ضرورت ہے کسٹمر کے حوالے سے بینک انسینسٹیو نہیں ہو سکتا ہے اور یہاں جو ایک ایلیمنٹ ہے ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کہ جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے کہ جو کسٹمر ریلیشن شپ کے درمیان کتنی ڈیپتھ ہے اور کس طرح بینک اس چیز کو کرتے ہیں تو اسی وقت یہ فیکٹر امپورٹنٹ ہوگا اور اس کے بعد جو تیسرا ایلیمنٹ ہے جس کے اندر بہت توجہ کی ضرورت ہے وہ transparency of the pricing mechanism ہے یہ وہ ایریا ہے جس کے اندر دیکھا گیا ہے کہ بہت فرکشن ریلیشن شپ کے اندر ہوتی ہے ریلیشن شپ اسٹینڈ ہو جاتی ہیں اور پرائسنگ میکینزم کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کی ضرورت ہے اس میں جو ایمفسائز کیا جاتا ہے کہ جو پیرامیٹرز ہیں وہ کسٹمرز کو انفارم ہونے چاہیے اور جو آپشنز اویلیبل ہیں خاص طور پہ جو کہ ویریبل ریٹس کا یا فکس ریٹ کا یہ بینکر کو چاہیے کہ اپنے پراسپیکٹو بارور کو بتائے ظاہر اس آپشنس کے پھر پروز اینڈ کونس بتانے کی بھی ضرورت ہے اور یہ چیزیں اس لیے بھی اہم ہیں کہ اگر pricing at the end of the day for a given customer may be higher than other لیکن اگر اس بینکر نے اس پرائسنگ فارمولا کو پرائسنگ اسٹرکچر کو ڈیفائن کرتے وقت ساری چیزیں ٹرانسپیرنٹ رکھی ہیں تو کسٹمر کا جو ٹرسٹ لیول ہے وہ امپروو ہو جائے گا اور یہ ہیلپ کرے گا ریلیشن شپ کو ڈیپن کرنے میں اور سب سے اہم چیز ہے کہ جو ایک بینکر سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے ایتھیکل اسٹینڈرڈس اس چیز کو وہ اور زیادہ تقویت ملے گی and the customer will consider his or her banker to be following the ethical norms by declaring the things which are normally not declared تو یہ بھی جو پرائسنگ کا جو ایریا ہے میکینزم ہے اس کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کی ضرورت ہے جب ہم کنزیومر بینکنگ کی بات کرتے ہیں اس میں خاص طور پہ کسی بھی کنٹری میں اور پاکستان میں جب دیکھا گیا ہے household sector is the foundation on which all ultimate activities relate to جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہاؤس ہولڈ سیکٹر جو ہے انڈیویجولس کا جو سیو کرتے ہیں that is a major contributor to the national saving as well اور اس میں ایٹی پرسینٹ جو ہے فگرس نیشنل سیونگ میں وہ انڈیویجول ہاؤس ہولڈس کی ہے بینکوں کی ڈپازٹس کی اگر آپ بات کریں جو ٹوٹل بینکوں کے ڈپازٹس ہیں کرنٹ سیونگ اینڈ ٹرم اس میں فورٹی سکس پرسینٹ ایک انڈیویجول ہاؤس ہولڈ کیٹیگری کا ہے اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہاؤس ہولڈ سیکٹر ہے اس کی بورنگ انڈیویجولس کی انڈیویجول کنزیومرس کی صرف بارہ پرسینٹ ہے تو there is a big gap which means these individual consumers are contributing a lot resources of the banks but on the other hand when they are suppose to utilise اٹر سٹ of share is just twelve percent these figure there are lot of opportunities for banks to exploit اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم ہاؤس ہولڈ سیکٹر کی سیونگ کی بات کرتے ہیں اس میں نہ صرف بینک کے ڈپوزٹ بلکہ دو اور ایریاز ہیں جس کے اندر ہاؤس ہولڈ سیونگس ایک طرح سے انویسٹ ہوتی ہیں وہ کیا ہیں وہ اسٹاکس چینج ہے اور نیشنل سیونگ اسکیمس ہیں یہ جو فگرز آپ کے سامنے ہیں اسٹاک چینج کی یہ ایک انڈیکیٹو ہے کہ ایک انڈیویژل ہاؤس ہولڈ کتنا اسٹاک چینج میں انویسٹ کرتا ہے اس کا کنزیومر بینکنگ سے اگر ڈائریکٹ تو نہیں انڈائریکٹ اس کا تعلق ہے وہ کیا ہے دیکھیے اگر اسٹاک مارکیٹ بوم کر رہی ہے اگر بوم نہیں بھی کر رہی اس سے properly functioning stock market where the ordinary shareholder getting a decent return in terms of capital gains اور ڈویڈنس تو وہ جو اس کا ویلتھ افیکٹ ہے وہ اس کی اسٹینڈرڈ آف لیونگ پہ آتا ہے اور الٹیمیٹلی یہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ اس کے جو کنزیومر کا جو اس کے پروڈکٹس ہیں اس کی اویلمنٹ میں ہیلپ کرتا ہے ہیلتھ افیکٹ کا ہمیشہ جیسے کہا جاتا ہے ملٹی پلائر افیکٹ ہوتا ہے تو جو ہاؤس ہولڈ سیکٹر ہے اس کی آپ انویسٹمنٹ دیکھ رہے ہیں in the region of forty five billions یہ بہت جو اماؤنٹ ہے اس میں انویسٹ کیا گیا ہے اور ظاہر ہے یہ ان اے ڈائیورژن ضرور ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیسہ اگر بینکنگ ڈپازٹس میں آ جائے لیکن ظاہر ہے ایک جو انویسٹر ہے اسٹاک چینج میں اس نے اپنے ریٹرنس کے اسٹرکچر کو بھی دیکھنا ہے بعض انویسٹرس یا بعض انڈیویژلس جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ انکلائنڈ ہوتے ہیں ریٹرن ڈریون پروفٹ ڈریون تو ان کے لیے یہ مارکیٹ حالانکہ اس کے اپنے پٹ فالس بھی ہیں اس میں نقصانات بھی ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد جو نیکسٹ ہے آپ دیکھیں گے وہ ہے funds in saving scheme saving scheme جو نیشنل آپ کو پتا ہے کہ پینشنرس کے لیے اسکیم انٹروڈیوس کی گئی ہیں اور ایک عام جو ہوتا ہے کہ ریٹائرڈ آدمی ہوتا ہے کے لیے ہیں اس کے اندر بھی آپ دیکھیں جو گروتھ ہے وہ خاصی ہے اور یہ صرف ہم انڈیویجلس کی بات کر رہے ہیں ظاہر ہے نیشنل سیونگ اسکیمس میں اور بھی سیکٹرز ہیں نان انڈیویجلس جو کہ اس کے اندر انویسٹ کرتے ہیں لیکن یہ فگر صرف آپ کو جو بتائی جا رہی ہے which is around to the extent of two thirty between two thirty and two forty billion it's a large amount which is being invested تو یہ بھی ایریا ہے اس کے بھی انڈائریکٹ امپیکٹ کنزیومر بینکنگ یا کم از کم یہ ہاؤس ہولڈ کی انویسٹمنٹ اور سیونگ پیٹرن کا جاننا ایک کنزیومر بینکنگ کے حوالے سے بہت اہم ہے کیونکہ یہ ہی الٹیمیٹلی جب کنزیومر بینکنگ کی پالیسیز ڈیولپ ہوتی ہیں تو جب یہ ایریا آپ کے سامنے ہوتا ہے تو آپ اپنی پالیسیز کو اسی طرح ڈیزائن اور ڈیولپ کر سکتے ہیں یہ اب آپ دیکھیں گے کہ جو پرسنل ڈپازٹس ہیں بینکوں میں اس کی ایک طرح سے گروتھ کی بات ہو رہی ہے کہ ایئر ٹو میں یہ گروتھ نائنٹین پرسینٹ تھی اس سے پہلے ایٹین پرسینٹ تھی اور یہ اسٹرانگ گروتھ دیکھی گئی ہے اوور آل ڈپازٹ میں اور اس کے اندر کانٹریبیوشن آپ کو پہلے بتایا گیا ہے کہ to the extent of forty five forty six percent ہے اور یہ جو فگرز ہیں ڈپازٹس کی this is an encouraging development اس لیے کہ اگر ہاؤس ہولڈ سیکٹر جب یہ سیونگ کر رہا ہے اور بینکوں میں اپنا پیسہ رکھ رہا ہے تو بینکوں کے لیے بھی اب ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے جو ڈپازٹ سائٹ کے جو لائبلٹی سائٹ کے پروڈکٹس ہیں ان کو اتنا اٹریکٹیو بنائیں اتنا کمپیٹیو بنائیں کہ جو آپشنز ہیں ہاؤس ہولڈ کو انویسٹمنٹ کے اسٹاک چینج میں جانے کے لیے نیشنل سیونگ اسکیم میں جانے کے لیے وہ آپشنس میں ایک یہ آپشنس بھی آ جائے کہ اچھا جی فلاں بینک کا یہ ڈپازٹ پروڈکٹ اس میں اگر پرائسنگ کا بھی ایلیمنٹ ہے ریٹرن کا ایلیمنٹ میں لیکن دوسرا بھی ایلیمنٹ جو کہ بعض اوقات بہت اہم ہو جاتے ہیں اس میں کنوینئنس کا ایلیمنٹ ہے جس میں میچیورٹی کا ایلیمنٹ ہے اور دوسرے فیکٹرز ہیں جو کہ بینک کے ڈپازٹ کو ان کمپیریٹو ٹرمز اٹریکٹیو بناتے ہیں as compare to alternate investments تو ان فگرس کو جب آپ سامنے رکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا ایک بینک کو کس حد تک اس ایریا کو بھی توجہ دینی چاہیے یہ پرسنل ڈپازٹس کی جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ اس کی گروتھ کا پیٹرن ہے اوور دا ایئرس اور یہ جو آپ کا چارٹ ہے یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ there were fluctuations but the overall pattern is the incline in this figure تو یہ جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے اور آنے والے وقت کے لیے بینکوں کے لیے ضروری ہے کہ اس کو بھی مد نظر رکھیں اس کے ساتھ یہ اسٹیٹ بینک کی جو رپورٹ ہے جو ریویو ہے وہ ایک طرح سے کنکلوڈ ہوتا ہے یہاں ان کنکلوژن آپ کے ساتھ دوبارہ ہم اس چیز کو شیئر کرتے ہیں کہ یہ جو گروتھ پیٹرن ڈیولپ ہوا تھا اب اس کے اندر ایک طرح سے اسٹال ہو گیا ہے اور جیسے آپ سے کہا گیا بتایا گیا آپ کو کہ فیوچر چیلنجز کیا ہیں یہاں پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب ہم سسٹم تھیوری کے حوالے سے کسی گروتھ پیٹرن کو دیکھیں تو اس کے اندر ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ پرپیچول گروتھ نہیں ہوتی according to the system theory growth ایک وقت آتا ہے کہ گروتھ کے اندر ایک طرح سے ڈکلائن آنا شروع ہوتا ہے تو عام طور پر جب گروتھ میں ڈکلائن آتا ہے تو جو گروتھ کا جو پیٹرن ہوتا ہے ایک رسپانس ہوتی ہے کہ جی آپ گروتھ کو پش کریں from the systems point of view this is the wrong approach ہونا یہ چاہیے کہ جو فیکٹرز ہیں اس گروتھ کو انسٹال انسٹال کر رہے ہیں یا اس کو ایک طرح سے کنسٹرین کر رہے ہیں اس فیکٹرز کو ایڈریس کرنا چاہیے یہ سسٹمز تھوڑی کا کانسیپٹ ہے اگر ہم پاکستان یا کنزیومر بینکنگ کی گروتھ کے والے سے دیکھیں تو ہمیں یہ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے ہمیں یہ اس چیز کے انالیسس کرنے چاہیے کہ وہ کیا فیکٹرز ہیں ہو سکتا ہے ایک بینک جو انالیسس کر رہا ہے وہ کہے کہ بھائی یہ جو فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے گروتھ رک گئی ہے یا نیچے آ رہی ہے ان کے اختیار میں نہیں ہے یہ ایک پوری اکانومی کی بات ہو رہی ہے ایکسٹرنل شاکس کی بات ہو رہی ہے the point is if one is aware of those constants one is aware of those factors which are contributing towards this sort of deceleration in the growth then that particular bank will be a position to devise the policies so that at least to the extent how that growth can be prolonged if not اس کا جو گروتھ کا جو جسے کہتے ہیں نا لمٹس ٹو گروتھ جو ہے آپ اس پروسیس کو پرولونگ کر سکتے ہیں یا کل کو جو دوبارہ ریکوری سیٹ ان ہوتی ہے تو اس وقت ان بینکوں کو جب انہوں نے ان چیزوں میں انالیسس کی ہوگی انہوں نے ریسرچ کی ہوگی اس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہوگا تو they will be in a better position to understand کہ اب جو ریکوری آئے گی اور آئندہ اگر اس کے اندر چانسز ہوں گے کرائسس eh, کے حوالے سے یا اس کے اندر اس کو کس طرح پرو ایکٹیولی اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں تو جو سسٹمک اپروچ ہم نے آپ سے بات کی جہاں ہم نے آپ کو بتایا کہ سسٹم تھنکنگ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ود ان دا سسٹم جو کمپوننٹس ہوتے ہیں وہ آپس میں انٹر لنکڈ ہوتے ہیں ان کے آپس میں انٹر کنیکٹیوٹی ہوتی ہے اور وہ کمپوننٹس الٹیمیٹلی پورے سسٹم کے بیہیویئر کو امپیکٹ کرتے ہیں تو لیوریج کا جو کانسیپٹ آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا وہ یہی ہے کہ ہمیں behaviour of the system behaviour of the component of systems کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ جب ہم کوئی پالیسیز ڈیولپ کریں تو سسٹمس کی پرفارمنس کو امپروو کرنے کے لیے تو کہاں کہاں لیوریج لائی کرتا ہے تاکہ جو ریسورسز کا استعمال ہے اس کو اکانومائز کیا جائے اس کو افیکٹو بنایا جائے اس کو پروڈکٹیو بنایا جائے تو ان کنکلوڈنگ ریمارک کے ساتھ اب ہم اس چیپٹر کے اس لیکچر کے نیکسٹ ٹاپک کی طرف آتے ہیں وہ ہے regulatory framework for consumer financing جیسے کہ آپ نے پچھلے لیکچرز میں دیکھا جو ہم نے ریگولیٹری فریم ورکس کی بات کی وہ جو تھے وہ کے وائی سی کے حوالے سے تھے وہ اینٹائی منی لانڈرنگ کے حوالے سے تھے اور یہ سارے ایریا جو کنزیومر بینکنگ کو not specifically but the whole banking کو جو افیکٹ کرتے ہیں بینکنگ سیکٹر کو افیکٹ کرتے ہیں اس کے حوالے سے تھے اب جو ہم یہ جو ریگولیٹری ریکوائرمنٹس جو آپ کے سامنے ہیں آٹھ یہ اسپیسیفکلی آپ کہہ لیں کہ کنزیومر بینکنگ کے حوالے سے کنزیومر فائنینسنگ کے حوالے سے نہیں ہے اس میں ظاہر ہے اوور آل کنزیومر بینکنگ کا کانسیپٹ بھی آ جاتا ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلا جو اہم ترین ہے وہ prudential regulations for consumer banking اس کو ہم ظاہر ہے تھوڑا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اور سبسیکوینٹلی جب ہم ڈفرینٹ پروڈکٹس پہ جائیں گے آٹو لونز ہیں ہاؤزنگ لونز ہیں اور کار لونز ہیں اس کا ہم انڈیویجلی بھی جو اس پہ اس کے رسپیکٹو پروڈینشیل ریگولیشنز ہیں ہم اس کے وہاں پر بھی ڈسکس کریں گے اس کا جو نیکسٹ آئٹم ہے ابھی میں بریفلی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں پھر ہم اس کی ڈیٹیلس میں جائیں گے وہ ہے guidelines for standardization of A T M operations جو کہ واضح ہے کہ کنزیومرس جو ہیں اور انڈیویژل جو اے ٹی ایم یوز کر رہے ہیں ان کے لیے ضرورت ہے اس چیز کی کہ اس آپریشنس کو بھی اسٹینڈرڈائز کیا جائے تیسرا جو ہے اہم ایریا ہے وہ گائڈ لائنس اور کسٹمرس کمپلین ہے کہ اس کی ریزولیوشن کس طرح ہونی چاہیے یہ بھی اب ریگولیٹری ریکوائرمنٹس ہیں کہ جو بینکس ہیں ان کے جو سسٹمز ہیں ان کے جو پروسیسز ہیں وہ کسٹمر کمپلین کو کس طرح اٹینڈ کرتے ہیں اس کے بعد ٹاپک ہے وہ کریڈٹ انفارمیشن بیرو کا ہے یہ اہم ہے اس کا تعلق اسٹیٹ بینک سے ہے اور اس میں نہ صرف کنزیومر بینکنگ کے جو پلیئرز ہیں بلکہ دوسرے جو سیگمنٹس ہیں نہ صرف سیگمنٹس بلکہ دوسرے جو پلیئرز ہیں جس میں ایون جو ہے ڈی ایف آئیز بھی ہیں اس میں مدارباز بھی ہیں وہ لوگ بھی یہ جو سی آئی ڈی کا کانسیپٹ ہے سی آئی ڈی کی جو ایکچوئل وہ ہے وہ اس کا اس کے ساتھ ان کا لنک ہے پھر ریڈریس میکینزم ہے فار کنزیومر کمپلینٹس اس کے سب سیکشنز ہیں جس میں بینکنگ کی ہم بات کرتے ہیں اس میں بینکنگ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ ہے اسٹیٹ بینک میں جو اسٹیبلش کیا گیا ہے بینکنگ کورس جو اسٹیبلش کیے جاتے ہیں اسپیسیفکلی اور اس کے بعد جو ہے وہ financial institution recoveries of finances ordinance two ہے ون ہے payment system of electronic and fund transfer اس کو ریگولیٹ کرنے کی بات ہوتی ہے اور آخر میں جو آٹھواں آئٹم ہے اس میں کمپٹیشن آرڈیننس 2007 ہے تو اس لسٹ سے آپ کو کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ جو ریگولیٹری اسپیسیفک فریم ورک ہے کنزرو بینکنگ کا وہ بہت الیبوریٹ ہے اور جو کنزیومر بینکنگ کے پلیئرز ہیں ان کے حوالے سے اور ظاہر ہے جو کنزیومر ایکچوئل ہیں ان کے حوالے سے اس کی کتنی اہمیت ہے آئیے اب ہم جو پہلا in general terms prudential regulation for consumer financing کی طرف آتے ہیں جیسا کہ آپ سلائڈ میں دیکھ رہے ہوں گے اسٹیٹ بینک جو ہے from time to time with the development in the particular sector چاہے وہ کنزیومر بینکنگ ہو کمرشل بینکنگ ہو یا کارپوریٹ بینکنگ ہو یا ایس ایم ایز ہو اسٹیٹ بینک جو ہے وہ پروڈینشیل ریگولیشنس ایشو کرتا رہتا ہے یہاں یہ جو ایک اوور ویو ہے کہ جو کنزیومر بینکنگ کے پروڈکشن ریگولیشن اس کے حوالے سے یہ اہم ہے اور کنزیومر بینکنگ کے جو ایکٹیو پلیئرز ہیں ان کا اس چیز کا نہ صرف جاننا بلکہ اس چیز پہ عمل کرنا اس کی implementation in terms of their processes and procedures is very important جو یہ ایک سارٹ آف سمری ہے اس کی جو ڈی ایف آئیز ہیں ان کے سب سے اہم ترین ہے جو رسک مینجمنٹ سسٹم ہے that should be in place وقت کے ساتھ ساتھ رسک مینجمنٹ کا کانسیپٹ جتنی بھی دفعہ ایمفسائز کیا جائے کم ہے کیونکہ دیکھا یہ گیا تھا کہ جب پروڈکٹس ڈیولپ کیے جاتے تھے سروسز آفر کی جاتی تھیں اس میں رسک اپیٹائٹ جو تھا بینک اس چیز کو مد نظر نہیں رکھتا تھا یہ جو رسک مینجمنٹ فریم ورک کی ہم بات کرتے ہیں اس کے اندر کانسیپٹ یہی ہے کہ جو فریم ورک ہونا چاہیے وہ رسک کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا اس کو ایک طرح سے ویلیو کرنے کا اس کو مانیٹر کرنے کا اور اس کو میٹیگیٹ کرنے کا تو اسٹیٹ بینک اب ایمفرسائز کرتا ہے کہ this particular aspect should not be now taken lightly اس کے لیے جو اسٹیٹ بینک کی ریگولیٹری ریکوائرمنٹ ہے کہ system should be in place documented so that those people who are actually developing the products وہ تو بات کی بات ہے کہ جو ڈیزائن اور ڈیولپ کر رہے ہیں انہوں نے ظاہر مارکیٹ نہیں کرنا اس کی حد تک ان کو پتا ہونا چاہیے کہ اس پروڈکٹ کے ڈیزائن اور ڈیولپمنٹ میں اور ڈلیوری میں کیا کیا اور ڈسٹریبیوشن میں رسک کے ایلیمنٹس آ سکتے ہیں جو کہ الٹیمیٹلی اس کی پروفٹیبلٹی کو جپوڈائز کر سکتے ہیں اس میں چونکہ رسک کا یہ جو کانسیپٹ ہے اس میں اس کا تعلق بازل ٹو ریکوائرمنٹ کی کیپٹل کی جو ہے اس کے ساتھ بھی ہے اس لیے اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو پروڈکٹس ہیں جو ایسٹ پروڈکٹس ہیں اس کی ویٹیج ہوتی ہے اور ویٹیج الٹیمیٹلی ڈٹرمنٹ کرتی ہے ایک اس کی جو فگر آتی ہے کیپٹل کے حوالے سے تو اگر رسک مینجمنٹ کا جو فریم ورک ہے اگر وہ پراپرلی ایک بینک نے اس کو فارمولیٹ کیا ہوا ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے تو وہ بینک اس پوزیشن میں ہوگا کہ وہ اس ریکوائرمنٹس کو بھی میٹ کر سکے اور جو بزنس کیس ہے اس کو بھی جسٹیفائی کر سکے شروع میں یہی دیکھا جاتا تھا کہ بزنس کیس کی اور یہ جو ایک ریکوائرمنٹس تھی رسک کی کنٹرول آسپیکٹس کی اس کے اندر نارملی گیپ ہوتا تھا نارملی گیپ بھی نہیں بلکہ کلیش ہوتا تھا تو اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ بینک اس چیز کو انشور کریں کہ ان کے سسٹم پروسیجرز جو ہیں ساتھ ساتھ رسک مینجمنٹ کے دے آر سچ دیٹ کے جو کنٹرول ایلیمنٹ وہ مس نہیں ہو رہا جو ہم نے آڈیٹ اور کمپلائنس کی آپ کے ساتھ بات کی تھی اس کی جو پیرامیٹرز ہیں وہ فالو ہو رہے ہیں وہ فلفل ہو رہے ہیں اس کے بعد جو نیکسٹ پوائنٹ ہے اس کے بعد میں ہے implementation of effective collection and recovery this is again an important area towards the overall health of the loan portfolio of a consumer bank یہ وہ ایریاز ہیں جس کو بعض دفعہ اس لیے اوور لک کیا جاتا ہے کہ بینک نے اگریسولی مارکیٹ کر کے سیل کر کے اپنا پورٹ فولیو بڑھا لیا لیکن جو والیوم جنریٹ ہوا اور الٹیمیٹلی جو اس کی کہتے ہیں نا پوسٹ سیل کی جو آپریشنز ہوتی ہیں جس میں ریکوری ہے جس میں کلیکشن ہے وہ اہم ہو جاتا ہے تو اگر وہ پراپرلی پلیس میں نہیں ہے وہ افیکٹو نہیں ہے تو وہ سارے سیلز کے جو ایفرٹس ہیں جو الٹیمیٹلی لیڈ کرتے ہیں ریونیو جنریشن میں اور بینک کی باٹم لائن میں وہ جپڈائز ہو جائیں گے اور اس کا جب ہم نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا نان پرفارمنس لون کا اس کا بھی تعلق اسی سے ہے کہ اگر آپ کا کلیکشن اور ریکوری ڈپارٹمنٹس افیکٹو ہیں وہ ایفیشینٹ ہیں اور وہ وارننگ سنگنس جب آتے ہیں کسی ڈیلیکوینٹ بورورس کی طرف سے اس کو وقت پہ اٹینڈ کرتے ہیں تو پاسبلٹیز آر کہ if you not eliminate at least minimize the chances of some loan getting bad تو یہ ایک اہم ایریا ہے اور بینکوں کو امفسائز کیا جاتا ہے کہ اس کو اوور لک نہ کریں اس پہ باقاعدہ توجہ دیں اور اس کو کی اندر جو سیریسنیس کا ایلیمنٹ ہے اس کو جتنا زیادہ وہ آگے لا سکتے ہیں لے کے اس کے تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے ای سی آئی بی کا کانسیپٹ آپ سے سی آئی بی کی بات کی تھی اور آگے کریں گے کریڈٹ انفارمیشن بیورو اب یہ فیسلٹی آن لائن ہے بینکوں کے پاس یہ فیسلٹی ہے اور یہ بینکوں کے پاس اپرچونیٹی ہے کہ وہ آن لائن جا کر ڈیٹا جو اپنے بورورس کے مطابق ہے اپلوڈ کر سکتے ہیں and at the same time they can retrieve the latest data from this particular bureau یہ اہم ہے اس کی جب فیسلٹی بینکوں کو دے دی گئی تو اس کو یوٹیلائز کرنا افیکٹولی اب بینکوں کی ذمہ داری ہے اسٹیٹ بینک الٹیمیٹلی بینکوں کو اس چیز کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے کہ آپ لوگوں نے اس چیز کو اس پرٹیکولر یہ جو ریپوزیٹری ہے ایک ویلتھ آف انفارمیشن ہے اباؤٹ دا کسٹمر آپ نے اس کو کس طرح یوٹیلائز کرنا ہے اپنے الٹیمیٹلی جو کریڈٹ پرپوزل کی اپروول ہے اس میں اس کا انپٹ کیسے لینا ہے اس کی اہمیت اس حوالے سے بھی یہ ہے کہ یہ ایک کرنٹ بورور کی اوور آل پروفائلنگ کے ساتھ ساتھ یہ بتاتا ہے کہ اس کے پاس ڈیوز کیا ہے ایک ایکس بورور جو ہے اس کی جو بینکوں کے ساتھ مختلف بینکوں کے ساتھ جو اس کی ڈیلنگ چل رہی ہیں کہیں اس میں ری پیمنٹ اوور ڈیو تو نہیں ہو رہی کہیں جو باقی اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں تو یہ ایک بہت اہم ایریا ہے اور یہ جو فیسلٹی ہے جو بینکوں کو دی گئی ہے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اپنے جو کریڈٹ ڈیسیجن ہے جب اس کو الٹیمیٹلی اس کے اندر فائنلائز کریں تو یہ ان پٹ ای سی آئی بی کا لے لیں اور ساتھ ساتھ جو ہم آپ کو آگے بھی بتائیں گے E C I B is a very advance database اور اسٹیٹ بینک نے اس میں لیڈ لی ہے اور بڑا ان کا جو سسٹم ہے وہ کافی افیکٹو ہے اور اس کو بینکوں کا اس کا کافی ایڈوانٹیج ملتی ہے اچھا اس کے بعد جو ایک ایریا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بینکوں کو یہ انشور کرنا چاہیے کہ خاص طور پہ پرسنل لون کے حوالے سے جو دیا جا رہا ہے کہیں وہ دوسرے اسپیکولیٹو پرپزز کے لیے تو استعمال نہیں ہو رہا جب کہ ہم نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ حالانکہ اسپیکولیٹو پرپز کے لیے بڑا اماؤنٹ چاہیے ہوتا ہے لیکن دیر آر اسٹل پاسبلٹیز ایک ایریا ہے جس کے اندر یہ پرسنل لونز ہیں اسپیکولیٹو پرپزز کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں وہ ہے I P O initial public offering جو کسی پبلک لمیٹیڈ کمپنی کے شیئرس جب آفر ہوتے ہیں تو انسینٹو ہوتا ہے کہ اگر وہ شیئر اوور سبسکرائب ہوں گے اور یا شیئرس آپ کے نام آ جائیں گے تو جب اس کا ایکچولی لسٹنگ ہوگی تو اس کی پرائس جو ہوگی اس کی نامنل پرائس سے زیادہ ہوگی تو اس میں لوگوں میں ایک طرح سے انسینٹیو آتا ہے کہ اگر شیئر ہم نے یہ ہمارا نکل آیا تو کل کو یہ ہم اس کو ہائر پرائز پہ بیچ کے منافع کمائیں گے تو this is a speculative trend لیکن اسٹیٹ بینک اس کو ڈسکریج کرتا ہے اور بینکوں کو چاہیے کہ ان کے پاس پراپر میکینزم ہونا چاہیے کہ کہیں یہ جو اس سے لون لیا جا رہا ہے کہیں آئی پی او کے لیے تو استعمال نہیں ہو رہا تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے اس کے بعد ایکسپوئر لمٹ کی بات آتی ہے کہ ایک بینک کو جو مختلف ایکسپوجرس لمٹ ہیں ایک گونگ سیکٹر میں within that going sector کہ اگر وہ آٹو لونز ہیں ہاؤزنگ لونز ہیں پرسنل لونز ہیں تو اس میں ان کا ایکسپوجر کتنا ہے تو بینکوں کو آن آن گوئنگ بیسس اس کو دیکھنا چاہیے اس کو مانیٹر کرنا چاہیے پروڈینشیل ریگولیشن ایک اور چیز امفسائز کرتا ہے وہ جو ہم نے آپ کو کریڈٹ اسکورنگ کے حوالے سے بتائی تھی کہ جو اس کا جو انکم جو جنریٹ ہوگی جو الٹیمیٹلی جہاں سے ریپیمنٹ آئے گی وہ کمنسریٹ ہے فیسلٹیز کے ساتھ یا نہیں یہ ایک اہم پوائنٹ ہے اور کریڈٹ اسکورنگ میں ڈیفینیٹلی اس کو دیکھنا چاہیے اور اس کے بعد ریزرو کی بات کی جاتی ہے کہ جو ایک جنرل ریزرو کریٹ کرنا چاہیے بینک کو جو اوور آل اس کے مطلب ہے ون پوائنٹ فائیو پرسینٹ اور جو کلاسیفائڈ پورٹ فولیو ہے اس کا فائیو پرسینٹ تو یہ جو اسٹنجنٹ ریکوائرمنٹس ہیں ریزرو کی اور کلاسیفیکیشن کے حوالے سے یہ بھی اہم ہے اور جب بینکوں کو ریگولیشن اس چیز کی طرف ایک طرح سے فورس کرتے ہیں تو بینکوں کو ظاہر ہے ڈسپلن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ ان کو یہ خیال رکھنا پڑتا ہے کہ اگر کلاسیفیکیشن میں ان کا انکم جانے لگی تو وہ جو ایکچوئل پورٹ فولیو ہے پروفٹیبلٹی اس کی ایروڈ ہو جائے گی امپیکٹ ہو جائے گی تو ان سب جو پروڈینشیل ریگولیشن کے جو مختلف یہ آپ کو ہائی لائٹ کیے گئے اور انڈیویجولی وہ کیے جائیں گے وہ ہم آپ سے انشاءاللہ شاء نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے اس لیکچر اس کا جو پوائنٹ ہے باقی جو ہیں اس میں ہم نے آپ کو بتائے وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ ڈسکس اور شیئر کریں گے ٹل سچ ٹائم اللہ حافظ